السلام علیکم کیسے ہیں آپ آج جناب ہمارا دسواں لیکچر ہے اس سے پہلے ہم ریویو کر لیں کہ ہم نے آٹھویں لیکچر میں کن چیزوں کے بارے میں بات کی تھی آٹھویں لیکچر میں ہم نے بائنری نمبر سسٹم کے بارے میں ڈسکشن کی تھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لاجک آپریشن سے ہماری کیا مراد ہے بائنری نمبر سسٹم جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو ریگولر ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے اس سے کچھ مختلف ہے یعنی اس میں صرف دو سمبلس ہیں as compare to ten in the decimal number system ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بائنری سے ڈیسیمل اور ڈیسیمل سے بائنری جانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ہم نے کچھ اگزامپلس کی جس میں ہم نے خاص طور پہ یہ دیکھا کہ کسی ڈیسیمل نمبر کو بائی نمبر میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کنورژن پروسیس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بائری نمبرز کی اور ڈیسیمل نمبرز میں جو ایک قدر مشترک ہے وہ ہے the use of the positional notation یعنی کسی بھی نمبر میں کسی ڈیجٹ کی جو جگہ ہے نا اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس ڈیجٹ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اگر وہ رائٹ موسٹ جگہ پہ ہے تو سب سے کم کنٹریبیوشن ہے اگر وہ لیفٹ موسٹ جگہ پہ ہے تو اس سے اس کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے یعنی پوزیشن ڈٹرمنس کہ کسی بھی ڈیجٹ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے بائیو نمبر سسٹمز کے علاوہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکشن کی تھی لاجک آپریشنس کی اور خاص طور پہ ناٹ آپریشن کی اور آپریشن کی اینڈ آپریشن کی اور ایکسکلوسو اور یا ایکس اور آپریشن کی اور ہم نے نینڈ نور اور ایکس نور آپریشنس کو بھی دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ آپریشن جو ہیں یہ بولین ویریبلس پہ کیے جاتے ہیں اور یہ بھی کہ ان آپریشنس کو سمجھنے کے لیے سب سے واضح سب سے سادی سب سے یوزفل ڈیوائس جو ہے وہ ایک ٹروتھ ٹیبل ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ٹروتھ ٹیبل جو ہے اس کی روز جو ہیں they are dependent upon the number of inputs that go into one of these operations اگر ایک ان پٹ ہوگی تو صرف دو روز ہوں گی اگر دو ہوں گی تو چار اگر تین ہوں گی تو آٹھ یعنی it goes with the power اگر ایک ان پٹ ہے تو two raise to power one دو ہے تو two raise to power two یعنی فور اگر تین ہے تو two raise to power three اگر کسی فنکشن کی چار ان پٹس ہیں تو اس کے ٹو ٹیبل میں سولہ انٹریز ہوں گی کیونکہ two raise to power four is sixteen تو یہ تو بات تھی بائنری نمبرز کی اور لاجک آپریشنس کی آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی مختلف اس اس آج کے ٹاپک میں بائی نمبرز آپ کو نظر آئیں گے آپ کو شاید لاجک آپریشنز بھی نظر آئیں لیکن آج کا ٹاپک جو ہے اس سے خاصا زیادہ وائڈ سرونگ ہے آج ہم بات کریں گے سافٹ ویئر کی خاص طور پہ سافٹ ویئر کے اس رول کی جو کہ وہ ایک کمپیوٹنگ سسٹم میں پلے کرتی ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر کی کتنی اقسام ہیں خاص طور پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اس کی ہم کچھ ایگزامپلس بھی دیکھیں گے اور آخر میں آج ہم ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سافٹ ویئر اونرشپ کہ اگر اگر آپ ایک سافٹ ویئر جا کے بازار سے خریدتے ہیں تو کیا وہ آپ کی ہو جاتی ہے ہم دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے وہ آپ کی نہیں ہو جاتی ان موسٹ کیسز ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کا ایک لائسنس خریدتے ہیں یعنی you you buy a license to use that software اس لائسنس کے ذریعے اس سافٹ ویئر کی اونرشپ آپ کو نہیں ملتی اس کی ملکیت آپ کو نہیں ملتی آپ کو بس یہ رائٹ ملتا ہے کہ جناب آپ نے ہمیں پیسے دے دیے اب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم کچھ ڈسکشن کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں سافٹ ویئر کی in the most abstract sense یعنی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں ہم اس طرح ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ hardware is the physical part of a computing environment یعنی ایسا پارٹ جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں جس کو آپ اٹھا کے پھینک سکتے ہیں software is is what runs that hardware یعنی اس ہارڈ ویئر کو جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں that is what we called software اس کو ہم کمپیوٹر پروگرام بھی کہتے ہیں so there is a distinction between hardware and software اسی طرح کہ جس طرح ایک سی ڈی پلیئر اور سی ڈی میں آپ ڈسٹنکٹ کرتے ہیں یعنی سی ڈی پلیئر جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہے اور سی ڈی کے ذریعے آپ اسے سافٹ ویئر دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے پلے کیا کرنا ہے سو سی ڈی پلیئر پلے کرتا ہے سی ڈی اسے بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اسی طرح کمپیوٹر ہارڈ ویئر جو ہے وہ وہ چیز ہے جس پہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کام کرتی ہے computer hardware takes the instruction from computer software and works accordingly تو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر یہ آپس میں ان کا بہت گہرا تعلق ہے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بغیر یوز لیس ہے and vice versa as well hardware software کے بغیر یوز لیس ہے تو ہم سافٹ ویئر سے مراد یہ لیتے ہیں کہ as a user when I want to do something with the computer when I want the computer to do something for me میں اسے انسٹرکشن دیتا ہوں یعنی میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو انسٹرکشن دیتا ہوں جسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں اچھا یہ انسٹرکشن جو ہے نا یہ ظاہر ہے ہم اسے کمپیوٹر کو ہم فارسی میں اردو میں تو نہیں دیں گے ہم اسے انگریزی میں بھی نہیں دیں گے ہم اس کو ایسی لینگویج میں دیں گے کہ جو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو ہم کمپیوٹر کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب یہ دو جمع دو اس کا جواب مجھے بتائیے ایسا تو نہیں کرتے اس کا ایک خاص طریقہ ہے ایک خاص فارمیٹ ہے جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر ہر چیز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا computer at the very basics is is quite dumb وہ اتنا عقل مند نہیں ہے کہ وہ ہر طرح کی لینگویج سن سکے اور اسے انڈرسٹینڈ کر سکے اس کو انسٹرکشنز ایک خاص نہج سے اگر ایک خاص طریقے سے نہ دی جائے تو کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتی کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے یعنی جو لینگویج کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے the machine language that is the fundamental the lowest level language that a computer understand اب یہ مشین لینگویج جو ہے یہ ہے تو آسان بہت ہی آسان لیکن ہمارے لیے نہیں کمپیوٹر کے لیے بہت آسان ہے اگر ایک مشین لینگویج کا پروگرام ایک ہیومن بینگ کو دکھایا جائے تو خاصی دقت ہوگی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور اگر میں نے ایک ذرا کمپلیکس ٹاسک کرنا ہو اور میں آپ سے کہوں جناب اس کے لیے آپ ایک کمپیوٹر پروگرام یا کمپیوٹر سافٹ ویئر لکھ دیں اور اس کو مشین لینگویج میں لکھیں آپ کو خاصی دقت ہوگی کیونکہ آل یہ مشین لینگویج کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے لیکن ہیومن بینگس کے لیے اس لینگویج میں لکھنا خاصا دشوار خاصا مشکل ہے تو جناب ہم ایک لینگویج میں بات کرتے ہیں کمپیوٹرز ایک اور لینگویج میں بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہے تو اب اس پرابلم کو کس طرح سالو کیا جائے اس پرابلم کو سالو کرنے کا طریقہ اس پرابلم کو سالو کرنے کی ڈیوائس جو یوز کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں لینگویج ٹرانسلیٹر لینگویج ٹرانسلیٹر میں ہوتا یہ ہے کہ ہیومن پروگرامر جو ہیں وہ ایسی زبان میں ایسی لینگویج میں کوڈ لکھتے ہیں which is easily understandable for human beings اس کے بعد وہ اسے دے دیتے ہیں ایک لینگویج ٹرانسلیٹر کو لینگویج ٹرانسلیٹر جو ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے ایسی لینگویج میں جو کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے یعنی language translator converts language that we understand into a language that the understand یعنی وہ ہماری لینگویج کو کمپیوٹر کی جو مشین لینگویج ہے اس میں کنورٹ کر دیتا تو language translators they are quite useful اور اس کے بارے میں ہم ایک فیوچر لیکچر میں خاصی ڈسکشن کریں گے جہاں تک چھوٹے چھوٹے پروگرامز معمولی سی سافٹ ویئر لکھنے کا تعلق ہے وہ ہم سب کر سکتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ ٹاسک اگر آپ نے دو چار پانچ سات لائنوں کا ایک معمولی سا پروگرام لکھنا ہے تو وہ کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں اس کے لیے ہم بس جلدی سے کچھ کوڈ سوچتے ہیں کچھ انسٹرکشن سوچتے ہیں انہیں کمپیوٹر میں جا کے ٹائپ کرتے ہیں and the computer follows what we mean to do لیکن لارج اسکیل کمپلیکس پروگرامس ان کو ڈیولپ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے ان کے لیے ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں اور جا کے کمپیوٹر لینگویج میں انسٹرکشن جا کے ٹائپ کرنا شروع کر دیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا large scales complex programs develop کرنا جو ہے وہ ایک خاصا مشکل کام ہے اور اس کام میں صرف کوڈنگ انوالو نہیں ہوتی یعنی جا کے پروگرام کو ٹائپ کرنا نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انفیکٹ جب آپ لارج اسکیل پروگرامز ڈیولپ کرتے ہیں large scale software system develop کرتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ you are spending only about fifteen percent of your time in coding باقی eighty five percent of your time is spend in other activities یہ جو ادر ایکٹیویٹیز ان کو میں آپ کو ایک گرافک کی مدد سے دکھاتا ہوں یعنی جب آپ نے computer develop computer software develop کرنی ہے تو اس کام میں سب سے آخری جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوڈنگ یا جسے ہم امپلیمنٹیشن کا سٹیپ بھی کہتے ہیں لیکن اس سے بہت پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ جو سافٹ ویئر ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو complex software system develop کرنا چاہ رہے ہیں کیا یہ یوزفل بھی ہوگی یا نہیں یعنی اس کی ایک فیزیبلٹی سے ہم سوچتے ہیں فیزیبلٹی سے یہ بھی مراد ہے کہ اچھا یہ کمپلیکس آفس سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں اتنے پیسے لگیں گے اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوگا اگر the cost is higher than the benefit تو ظاہر ہم اسے نہیں ڈیولپ کریں گے because it's not a feasible situation تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے اس میں آپ یہی دیکھتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور یہ کانسیپٹ کتنا اچھا کانسیپٹ ہے کتنا یوزفل کانسیپٹ ہے اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ریکوائرمنٹس گیدر کرتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہ soft software ware system system complex large scale جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس کا یوزر جو ہے وہ اس سسٹم سے چاہتا کیا ہے تو آپ جو اس کا پوٹینشیل یوزر ہوتا ہے اس سے گپ شپ کرتے ہیں اس سے معلوم کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے آپ کو کس ٹائپ کے فیچر چاہیے آپ کو کس ٹائپ کی پروسیسنگ چاہیے اس کے بعد آتا ہے ڈیولپرز ڈیلپیفکیشن کا یعنی آپ نے جو یوزر سے ریکوائرمنٹس اس کو آپ اپنی لینگویج میں لکھتے ہیں that is called the developers specification جب وہ آپ یوزر ریکوائرمنٹس کے بعد اسپیسیفکیشن لکھ لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے پروجیکٹ پلاننگ کا پروجیکٹ پلاننگ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو کام ہے یہ کتنا بڑا کام ہے اس کو کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے اور اس کا آپ ایک ٹائم ٹیبل سا بناتے ہیں so that is the planning phase یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنے ریسورسز چاہیے اور اس پہ کتنا ٹائم لگے گا نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیزائن کا اسٹیپ جب بھی آپ کسی کمپلیکس سسٹم کو بناتے ہیں آپ اس کے لیے ایک لمبا چوڑا سا پروگرام نہیں لکھتے آپ بلکہ اس سسٹم کو چھوٹے چھوٹے موجول میں بانٹ لیتے ہیں اور ان کو انڈیویجلی ڈیولپ کرتے ہیں اس سے پہلے ان کو انڈیویجلی ڈیزائن کرتے ہیں تو ڈیزائن فیز میں یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو بڑا سسٹم ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں ان کی فردر ڈیٹیلز کیا ہیں that is the design step اس کے بعد یعنی کانسیپٹ اینڈ فیزیبلٹی کے بعد یوزر ریکوائرمنٹس کے بعد ڈیولپر اسپیسیفکیشن کے بعد پلاننگ کے بعد ڈیزائن کے بعد پھر امپلیمنٹیشن یا پھر کوڈنگ کا اسٹیپ آتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اس سارے پروسیس میں کوڈنگ کا اسٹیپ شاید 15% سے زیادہ ٹائم نہ لیتا سو دا مین پوائنٹ از کہ developing small tiny toy programs that's one thing لیکن developing large scale complex programs اور pieces of software is a very difficult very tough task اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو multiple phases multiple steps follow کرنے پڑتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی جناب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کہ it's a multi step process اور ان اسٹیپس کے بارے میں انشاءاللہ ایک فیوچر لیکچر میں ہم خاصی ڈسکشن کریں گے اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے about the types of software کہ اگر ہم سافٹ ویئر کو کلاسیفائی کرنا چاہیں تو ہم کن کن کلاسز میں کلاسیفائی کریں گے تو جناب ایک طریقہ کلاسیفکیشن کا آج ہم کئی طریقے دیکھیں کلاسیفکیشن کے ایک طریقہ کلاسیفکیشن کا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جناب سافٹ ویئر دو طرح کی ہوتی ہے ایک ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر اور دوسری کہلاتی ہے application software system software کیا ہوتی ہے یہ وہ پروگرامز ہوتے ہیں جو عموماً کمپیوٹر میں بیک گراؤنڈ میں کچھ ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں جس سے کمپیوٹر صحیح طریقے سے چلتا رہتا ہے یوزرز کو ڈائریکٹلی وہ ٹاسک نظر نہیں آتے لیکن وہ ہو رہے ہوتے ہیں ایک اور بات جو سسٹم سافٹ ویئر کے بارے میں ہے کہ اکثر سسٹم سافٹ ویئر کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی جو ہارڈ ویئر ہے اس سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر مختلف ہے software generally hardware سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی it talks to the hardware through the system software اور یہ application software consist of such program جن کی مدد سے ایک یوزر جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور ان سے وہ کام کرواتا ہے جو کرنا چاہتا ہے تو that is application software اب یہ جو ابھی آپ کو اسکرین پہ ڈائگرام نظر آ رہی ہے اس کے ذریعے میں دوبارہ اسی پوائنٹ کو ریفریز کرنا چاہوں گا تو جناب سب سے پہلے تو ہے ہارڈ ویئر ہارڈ ویئر کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہ عموماً سسٹم سافٹ ویئر کرتی ہے ضروری نہیں ہے لیکن عموماً سسٹم سافٹ ویئر کرتی ہے سسٹم سافٹ ویئر میں آپریٹنگ سسٹم بھی شامل ہیں ڈیوائس ڈرائیورز بھی شامل ہیں بعض اوقات ڈیوائس ڈرائیور آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں but nevertheless device driver operating system they are system software ایک اور کلاس آف سافٹ ویئر جسے کہتے ہیں یوٹیلیٹیز اور لینگویج ٹرانسلیٹر جس کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر کہلاتے ہیں باقی چیزیں جو ہیں انہیں ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر یا پھر اپلیکیشنز اور بعض اوقات جسٹ ایپس کہتے ہیں سائنٹیفک اپلیکیشنز ہیں بزنس ایپلیکیشنز ہیں ایجوکیشنل اپلیکیشنس ہیں پروڈکٹیوٹی اپلیکیشنس ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اپلیکیشنس ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ جب یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے بات کرتی ہے تو یہ آپریشن سسٹم سے بات کرتی ہے اور آپریشن سسٹم ان کے بہاف پہ پھر ہارڈ ویئر سے بات کرتا ہے so this is one way of distinguishing generally application software does not directly interact with the hardware generally system software interacts directly with hardware اچھا جناب اب تھوڑی سی ڈیٹیلس کر لیں ابھی جس طرح اس ڈائگرام میں آپ نے دیکھا کہ سسٹم سافٹ ویئر میں چار طرح کے رولز ہمیں نظر آتے ہیں ایک تو وہ software which takes care of the computer اس کو ایک لحاظ سے اس کے جتنے بھی ہاؤس کیپنگ ہے اس کے جتنے بیک گراؤنڈ ٹاسک ہیں اس کو ویسے صحیح طور پہ چلانے کا کام کرتی ہے اسے ہم آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں and that is a kind of a system software دوسرا ڈیوائس ڈرائیور جو ہے انہیں بھی ہم سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں یعنی یہ ایسی سافٹ ویئر ہے which directly interacts with the hardware تیسری چیز جو ہے وہ ہے یوٹیلیٹیز یعنی ایسی سافٹ ویئر جو سسٹم کی مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی مینٹیننس کر رہی ہوتی ہے اسے یوٹیلیٹیز کہا جاتا ہے and it is a type of system software آخری چیز جو ہے وہ لینگویج ٹرانسلیٹرز ہیں جن کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا یعنی ایسے پروگرام جن کی مدد سے ہم نئے پروگرام لکھتے ہیں یا پھر پرانے پروگراموں کو مینٹین کرتے ہیں ان کو انہینس کرتے ہیں انہیں ہم لینگویج ٹرانسلیٹرز کہتے ہیں اور لینگویج ٹرانسلیٹر جو ہیں that is again a type of system software ان کی اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں آپریٹنگ سسٹم جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں فائلیں کس طرح آ رہی ہیں جا رہی ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں آپ کی اسکرین پہ چیزیں کس طرح اپیئر ہو رہی ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں جب آپ کچھ چیز ٹائپ کرتے ہیں تو اس کو یہ پکڑتے ہیں کہ آپ نے کیا ٹائپ کیا اور اس کے مطابق آپ آپ کو رزلٹس دیتے ہیں اس کے علاوہ مائکرو پروسیسر نے کب کیا کرنا ہے کون سا پروسیس کب کرنا ہے اس کا بھی آپریٹنگ سسٹمز ہی خیال رکھتے ہیں تو یہ آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں ایک اور بات یہ کہ یہ ہارڈ ویئر سے عموماً ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ایک کی فیکٹر یہی ہے کہ they interact almost directly with the hardware application software which is not generally system software وہ لوگ جو ہیں یعنی اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کرتی بلکہ وہ او ایس کے ذریعے یعنی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ہارڈ ویئر سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو اپلیکیشن سافٹ ویئر نے اگر ہارڈ ویئر سے کچھ کروانا ہو تو اپلیکیشن سافٹ ویئر بتاتی ہے آپریٹنگ سسٹم کو کہ جناب پلیز ہارڈ ویئر کو بتا دیں کہ فلانی چیز کرنی ہے آپریٹنگ سسٹمس بہت سے ہیں آپ نے ونڈوز کا نام سنا ہوگا آپ نے میک او ایس یعنی میکنٹاش کے آپریٹنگ سسٹم کا نام سنا ہوگا Linux is quite popular Unix is very popular Solaris بھی ہے ڈاس ایک زمانے میں بہت پاپولر ہوتا تھا اس کے علاوہ سی پی ایم پرانے زمانے میں ایک آپریٹنگ سسٹم تھا وی ایم ایس بھی ہے اور بھی بترے آپریٹنگ سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں maybe hundreds of operating systems exist ہو گئے لیکن جہاں تک پرسنل کمپیوٹرز کا تعلق ہے سب سے popular operating system personal computers پہ واقعی ونڈوز ہے ایک اور چیز ہوتی ہے فرم ویئر فرم ویئر کا نام آپ نے کبھی سنا firmware consist of parts of the O S یعنی او ایس آپریٹنگ سسٹم جو آپ کا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ پرمانٹلی اسٹور کیا جاتا ہے آن اے چپ اس چپ کو ہم کہتے ہیں دا روم چپ دا ریڈ اونلی میموری یعنی او ایس کا تھوڑا سا اسینشیل حصہ ہم لے کے وہ ایک چپ میں سٹور کر دیتے ہیں اور وہ چپ ہم مدر بورڈ میں لگا دیتے ہیں یعنی او ایس کا زیادہ تر حصہ تو ڈس ڈرائیو پہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا حصہ اس کا اس کو ہم پکڑتے ہیں اور اس کو ایک روم میں ڈالتے ہیں اور اس روم کو ہم مدر بورڈ میں لگاتے ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کمپیوٹر کو پاور اپ کیا جاتا ہے یعنی اب when you turn a computer on تو کمپیوٹر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلا پروگرام پتا کون سا ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ پروگرام جو آپ کی روم میں ہے تو جب کمپیوٹر آن ہوتا ہے سب سے پہلے وہ روم میں جا کے دیکھتا ہے کہ ابھی میں نے اب کیا کرنا ہے وہ روم میں جاتا ہے اس میں تھوڑا سا کوڈ جو ہوتا ہے اسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور وہ کوڈ کیا ہوتا ہے وہ عموماً کمپیوٹر کو سٹارٹ ہونے میں مدد دیتا ہے اس میں بعض لو لیول کی ان پٹ آؤٹ پٹ روٹینز بھی ہوتی ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر دیکھ سکتا ہے کہ اب میں نے ہارڈ ڈرائیو پہ کیسے جانا ہے یا پھر کسی بھی ڈس ڈرائیو پہ کیسے جانا ہے اور وہاں جا کے بکیا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو وہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ میں لوڈ کرتا ہے سو فارم ویئر کیا ہوتی ہے یہ کچھ آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہوتی ہے جو کہ ایک چپ میں اسٹور کیا جاتا ہے کمپیوٹر جب آن ہوتا ہے وہ اس چپ میں جا کے دیکھتا ہے اور اس چپ میں جو شروع میں پروگرام ہوتا ہے اس کو وہ چلاتا ہے اس کی مدد سے کمپیوٹر کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بقیہ آپریٹنگ سسٹم کہاں پہ ہے اس کی مدد سے پھر وہ ڈرائیو میں جاتا ہے اور وہاں جا کے بقیہ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے اسے ریڈ کرتا ہے اور اسے اپنی میموری میں لوڈ کر لیتا ہے جہاں تک پرسنل کمپیوٹر کا تعلق ہے پرسنل کمپیوٹر کی فرم ویئر کو بایوس کہا جاتا ہے یہ جو آپ کے آج کل I B M P C compatible computers ملتے ہیں ان سب میں بایوس ہوتی ہے جسے کہتے ہیں basic input output system تو ایک پی سی ایک I B M compatible P C میں فرم ویئر جو ہے وہ ایک روم میں بایوس کی صورت میں پائی جاتی ہے تو یہ تو ہو گیا operating system which is a kind of of system software ایک اور کائنڈ ایک اور ٹائپ جو ہے وہ کہلاتی ہے یوٹیلٹی یوٹیلیٹیز کیا کرتی ہیں یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ کسی بھی کمپیوٹر میں بعض خاص فنکشنز خاص ٹاسک پرفارم کرتی ہیں جس کے ذریعے وہ سسٹم کو مینٹین کیا جاتا ہے اس کو مینج کیا جاتا ہے آپ نے سنا ہی ہوگا اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے بارے میں یعنی یہ ایک ایسی یوٹیلیٹی ہے جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم میں جو وائرس ہوتے ہیں ان کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک اور ٹائپ کی یوٹیلیٹی کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ اسے ایک میگ کی فائل دیں اور اس میں سے نکلتی ہے وہ ہنڈریڈ کے کی ہو کے یعنی وہ اسے کمپریس کر دیتی ہے سو سو یہ جو ڈیٹ فائل کمپریشن یوٹیلیٹیز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بعض اور یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو جو ہے اس کو بہتر طور پہ آرگنائز کر سکتے ہیں تاکہ اس سے جو آپ کی انٹریکشن ہو وہ بہت تیز رفتار سے ہو ایک اور یوٹیلیٹی وہ ہوتی ہے ڈسک بیک اپ یوٹیلیٹی آپ ایسا کرتے ہیں وقتاً فوقتاً اپنی ڈسک پہ سے ڈیٹا لے کے اس کو کمپیوٹر سے نکال کے کسی ایسی چیز پہ اسٹور کر لیتے ہیں جو آپ وہاں سے پرے جا کے اسٹور کر سکیں یعنی آپ کمپیوٹر سے ٹیپ ڈرائیو لگائے اس میں ایک ٹیپ لگائے جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے اس کا سارا ڈیٹا اس پہ لے آئیں اور پھر ٹیپ نکال کے آپ کا اسٹور کر لیں اس کا فائدہ کیا کہ کسی وجہ سے اگر آپ کی ہارڈ ڈسک ڈسٹروائے ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اس میں جتنا ڈیٹا وہ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ یہ بیک اپ لے آتے ہیں اور اس کی مدد سے ایک نئی ہارڈ ڈسک بناتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے آپ کا جو ہارڈ ڈسک ضائع ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کو آپ مینیمائز کر سکتے ہیں by using these disk backup software packages ایک اور سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگری جو ہے وہ ہے لینگویج ٹرانسلیٹرس ابھی جس طرح ہم نے تذکرہ کیا لینگویج ٹرانسلیٹرس کی مدد سے ہم جو ہائی لیول لینگویجز میں کوڈ لکھتے ہیں یعنی ایسی لینگویج میں جسے ہم ہیومنز انڈرسٹینڈ کر سکیں ہم ہائی لیول لینگویجز میں کوڈ لکھتے ہیں لینگویج ٹرانسلیٹرس کو دیتے ہیں اور وہ اس کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اور کمپیوٹر جو ہیں مشین لینگویج سمجھتے ہیں اس لیے ہمارا کام ہو جاتا ہے سو ہم کوڈ لکھتے ہیں ہائی لیول لینگویج میں لینگویج ٹرانسلیٹر اسے کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں اور وہ کوڈ جو ہے یعنی مشین لینگویج کا کوڈ ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے یوزفل ورک کرتا ہے اب لینگویج ٹرانسلیٹر جو ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک کہلاتا ہے کمپائلر کمپائلر اس طرح کام کرتے ہیں کہ اب سارے کا سارا ہائی لیول لینگویج میں کوڈ لکھ کے کمپائلر کو پکڑا دیتے ہیں وہ سارے کے سارے کو اینالائز کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو سارے کے سارے کو ایک دفعہ ہی ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے مشین لینگویج میں اور اسے آپ اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں تو جب بھی آپ نے وہ پروگرام رن کرنا ہو تو وہ جو مشین لینگویج میں آپ نے کنورٹ کرایا تھا کمپائر کے ذریعے وہ آپ کمپیوٹر کو پکڑاتے ہیں اور وہ پروگرام رن ہوتا ہے جبکہ ایک اور چیز جس جو ایک لینگویج ٹرانسلیٹر ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹرپریٹر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرپریٹر جو ہے آپ کا جو پروگرام آپ نے لکھا ہے ہائی لیول لینگویج میں اس کی ایک لائن کو پڑھتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کو مائکرو پروسر کے پاس بھیجتا ہے دوسری لائن پڑھتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کو مائکرو یعنی انٹرپریٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسلیشن لائن بائی لائن ہو رہی ہوتی ہے whereas in a compiler translation takes place in one go سارا کا سارا پروگرام ایک دفعہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انٹرپریٹر میں وہ لائن بائی لائن ہوتا ہے تو یہ تو بات تھی لینگویج ٹرانسلیٹرز کی اب ہم آخری ٹائپ جو ہم نے سسٹم سافٹ ویئر کی دیکھی وہ تھی ڈیوائس ڈرائیورز اس کا تذکرہ کرتے ہیں device drivers they play a very important role وہ رول یہ پلے کرتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر سے کنیکٹ کرتے ہیں سافٹ ویئر جو ہارڈ ویئر سے کروانا چاہتی ہے ڈیوائس ڈرائیور وہ لیتے ہیں سافٹ ویئر سے اس کو ایسی لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں کہ جو کہ ہارڈ ویئر انڈرسٹینڈ کر سکے اور then they pass it on to the hardware so they sit in between hardware and software device driver they sit in between hardware and software اگر آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کوئی نیا پرنٹر لگائے یا کوئی نیا ماؤس لگائے یا کوئی اور ہارڈ ویئر کی چیز لگائیں تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ایک ڈیوائس ڈرائیور بھی انسٹال کرنا پڑتا ہے again to understand what the software needs done and then into something that the hardware understands اگر آپ نے اپنے پرنٹر سے کچھ کرانا ہے تو اس کے لیے سافٹ ویئر ڈرائیور کو کچھ کہتی ہے تو یہ ڈرائیور جو ہے پھر اسے کنورٹ کرتا ہے ایسی لینگویج میں جو کہ آپ کا پرنٹر انڈرسٹینڈ کر سکے so device driver they take instruction from software and pass them on to computer hardware and vice as well کہ جو ہارڈ ویئر سے بعض کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے فار ایگزامپل میں اپنے ماؤس کو موو کرتا ہوں تو یعنی ماؤس ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہوتا ہے ہارڈ ویئر سے جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے ایسی فارم میں جو سافٹ ویئر کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو تو جناب ہم نے جو چار اقسام تھیں سسٹم سافٹ ویئر کی وہ کور کر لی اب بات کرتے ہیں ہم دوسری کیٹیگری یعنی اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جس سے یوزر ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتا ہے اور جس کے ذریعے یوزر جو ہے یوزفل ورک اپنے لیے کرواتا ہے as oppose to system software جو بیک گراؤنڈ میں ایک لحاظ سے کام کر رہی ہوتی ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں جس میں سے ایک تو ہے سائنٹیفک انجینئرنگ یا گرافک کی سافٹ ویئر کی category which is very very compute intensive جس میں فلوٹنگ پوائنٹ میتھمیٹکس بہت کرنا پڑتا ہے ایک اور category maybe the most popular category is the business software category یعنی اگر ایک فون کمپنی اپنا بلنگ سسٹم ڈیولپ کراتی ہے اور وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ it's a piece of business software productivity software سے ہم سب واقف ہیں کیونکہ ہم ورڈ پروسیسنگ کرتے ہیں ہم اسپریڈ شیٹنگ کرتے ہیں تو وہ ورڈ پروسیسر وہ اسپریڈ شیٹ جو ہے اسے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز اپلیکیشن سافٹ ویئر اور اس میں ایک سب کیٹیگری ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی اس میں ہم اسے کلاسیفائی کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت پاپولر اپلیکیشن سافٹ ویئر کی کیٹیگری ہے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر گیمس بہت لوگ کھیلتے ہیں کمپیوٹرس پہ I myself like to play SimCity اس کے علاوہ کویک بھی کبھی کبھی میں گھر پہ کھیلتا ہوں تو that's a very popular category آخری کیٹیگری جس کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایجوکیشنل سافٹ ویئر کی فار ایگزامپل مجھے جب کبھی کسی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو بجائے میں کتابوں کو کنگھالنے کے میرے پاس ایک آن میرے پاس ایک الیکٹرانک انسائکلوپیڈیا ہے اس کو میں کنسلٹ کرتا ہوں اس میں میں سرچ کرتا ہوں اور اس سے میں معلومات حاصل کرتا ہوں اس کے علاوہ ورچوئل یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ آپ یوز کرتے ہیں it is also a piece of software and it is a piece of educational software تو ایک بار پھر میں آپ کو وہی تصویر دکھاتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی اور یہاں پہ وہی کہ ہارڈ ویئر سے آپریٹنگ سسٹم ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتا ہے بازو کارڈ تھرو دا ڈیوائس ڈرائیورس اس کے علاوہ یوٹیلیٹیز بھی ہیں اور لینگویج ٹرانسلیٹرز بھی ہیں تو یہ تو ہوگی سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگری اس کے علاوہ جہاں تک اپلیکیشن سافٹ ویئر کی کیٹیگریز کا تعلق ہے تو وہ بھی کئی ہیں انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ہے ایجوکیشنل سافٹ ویئر ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہے یہ ساری کے سارے جو ہیں یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی کیٹیگریز ہیں اور کی فرق یہ ہے کہ application software generally talks to the hardware through the operating systems یا پھر application software generally talks to the hardware through system software تو جناب یہ تو تھا ایک طریقہ کلاسیفائی کرنے کا یعنی دو کیٹیگریز اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر کئی اور طریقے بھی ہیں ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ ایپلیکیشن سوری وہ سافٹ ویئر کو کلاسیفائی کرتا ہے اگین ان ٹو کیٹیگریز ایک کو وہ کہتا ہے شرنک ریپڈ سافٹ ویئر اور دوسرا کسٹم بلڈ سافٹ ویئر یعنی شرنک ریپ سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے کہ جو آپ بازار جا کے کسی شاپ سے خریدتے ہیں it's already there it's already built آپ بس جا کے پیسے دیتے ہیں سافٹ ویئر خرید لیتے ہیں کسٹم بلڈ سافٹ ویئر مختلف ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پہلے کوئی ایسی کمپنی کوئی ایسے صاحب تلاش کرنے پڑتے ہیں جو وہ سافٹ ویئر آپ کے لیے بنا سکے وہ پھر آپ کی ریکوائرمنٹس کے تحت آپ کی نیڈس کے تحت نئے سرے سے ایک سافٹ ویئر بلڈ کرتے ہیں اور آپ کو ڈلیور کرتے ہیں that is what we call custom build software تو اس کلاسیفیکیشن میں again we are we have two categories ایک شرنک ریپڈ سافٹ ویئر کی کیٹیگری اور دوسری کہلاتی ہے کسٹم بلٹ سافٹ ویئر کی کیٹیگری جہاں تک شرنک ریپ سافٹ ویئر کا تعلق ہے یہ عموماً ڈیزائن کی جاتی ہے with lots of users in mind اور عموماً شرنک ریپ سافٹ ویئر جو ہے ایک سے زیادہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہے ایگزامپل اگر آپ ایک ورڈ پروسیسر کی لیں مائکروسافٹ ورڈ کی لیں تو اس کو انڈیویجلس بھی یوز کرتے ہیں میرے جیسے اس کے علاوہ بڑی بڑی آرگنائزیشن بھی اسے یوز کرتی ہیں تو یعنی ملٹیپل یوزرز کے لیے ڈیزائن ہوا ہے اسی طرح یہ ملٹیپل اپلیکیشن کے لیے بھی ڈیزائن ہوا ہے کیونکہ بعض لوگ تو اس سے آدھے صفحے کے خط لکھتے ہیں and that's all what they do لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ مائکروسافٹ ورڈ میں جا کے بڑی بڑی کتابیں ٹائپ سیٹ کرتے ہیں سو اگین یہ سافٹ ویئر عموماً ایسی سافٹ ویئر ہوتی ہے which is built multiple users and multiple uses in mind as up custom build software custom build software کا عموماً ایک آدھا ہی کسٹمر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر بلڈ کی جاتی ہے اس خاص کسٹمر کی کوئی خاص نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے اس کی اگزامپل یہ کہ ایک زمانے میں مثلا میں نے ایک سسٹم بلڈ کیا تھا جس میں ہم ایئر لائن پائلٹس جو ہوتے ہیں نا ان کی کو پرڈکٹ کرتے تھے اور یہ سسٹم ہم نے خاص ایئر لائن کے لیے بلڈ کیا تھا اور اس سسٹم کی صرف شاید ایک ہی کاپی بنی تھی ایک ہی کاپی سیل ہوئی تھی اسی وجہ سے یہ جو سسٹم تھا یہ خاصا ایکسپینسو تھا کیونکہ دیکھیں مائکروسافٹ ورڈ تو آپ نے ایک دفعہ بنایا لاکھوں لوگوں کو سیل کیا بہت سارے پیسے کمائے لیکن یہ جو سسٹم میں نے بلڈ کیا تھا یہ تو صرف ایک ایئر لائن میں خریدا تھا صرف انہی کے لیے بنا تھا ان کی خاص اسپیسیفک نیڈ کے لیے بنا تھا اور یہ صرف ایک دفعہ سیل ہوا تھا اس لیے اس کی قیمت زیادہ تھی کیونکہ مجھے سارے کے سارے جو پیسے ملنے تھے وہ صرف ایک ہی دفعہ ملنے تھے ایک اور چیز اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ڈسٹنگوش کرتی ہے شرنک ریپ سافٹ ویئر کو کسٹم بلڈ سافٹ ویئر سے وہ ہے delivery time shrink wrap software میں تو یہ ہوتا ہے آپ گئے بازار پیسے دیے سافٹ ویئر لیے گھر آ گئے یا پھر انٹرنیٹ پہ گئے آڈر پلیس کیا چند دنوں میں سافٹ ویئر آپ کو ڈلیور ہو گئی یا آپ نے انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لی custom build software is different اس میں پہلے ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک تلاش کرتے ایک صاحب یا ایک آرگنائزیشن جو وہ سافٹ ویئر آپ کے لیے بلڈ کر سکے انہیں آپ بتاتے ہیں کہ بھائی بنانا کیا ہے پھر وہ اسے بناتے ہیں آپ کو ڈلیور کرتے ہیں so all the steps they take a long time long period of time یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ نے جوتا خریدنا ہو بازار گئے جوتا خریدا گھر آ گئے that is the shrink wrap software category لیکن اگر آپ نے کسٹم میڈ جوتا بنوانا ہو اس کے لیے آپ جاتے ہیں ناپ دیتے ہیں تو وہ صاحب جو ہے وہ ناپ لیتے ہیں اس کے مطابق چمڑا کاٹتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور دو ہفتے کے بعد وہ جوتا آپ کو ڈلیور ہوتا ہے تو نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ دو ہفتے لگ گئے compare to buying a ready made shoe لیکن فائدہ فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو بھی جوتا ڈلیور ہوا ہے custom made it is exactly to your specification بڑا زبردست فٹ آتا آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا تو that is the comparison between shrink shrinkwrapped and custom build software custom build software takes longer to deliver is more expensive whereas shrink wrap software جو ہے وہ آپ کو فوراً مل جاتی ہے اس کی پرائز بھی کم ہوتی ہے لیکن وہ ایگزیکٹلی exactly آپ کے لیے ڈیزائن نہیں کی جاتی وہ ایگزیکٹلی exactly آپ کی اپلیکیشن آپ کی نیڈس کے لیے ڈیزائن نہیں کی جاتی whereas custom build software کی جاتی ہے اب جناب ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں اور وہ یہ کہ ہو اونز سافٹ ویئر دیکھیے اگر میں بازار گیا میں نے وہاں سے سافٹ ویئر خریدی اور گھر آ کے اسے یوز کرنا شروع کر دیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو میں نے سافٹ ویئر خریدی اب میں اس کا اونر بن گیا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے عموماً ایسا نہیں ہوتا عموماً ہوتا یہ ہے کہ میں اس سافٹ ویئر کا ایک لائسنس خریدتا ہوں میں سافٹ ویئر نہیں خریدتا میں اس کا ایک لائسنس خریدتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے اجازت مل جاتی ہے کہ میں وہ سافٹ ویئر یوز کر سکوں اس کی اونرشپ پھر بھی اس کے میکر کے پاس رہتی ہے تو I don't really buy software I buy a license that allows me to use that software the ownership of the software still stays with the maker جس نے وہ سافٹ ویئر بنائی تھی اونرشپ ابھی بھی انہیں کے پاس ہے مجھے بس اجازت مل گئی ہے کہ میں اس کو یوز کر سکوں اور ظاہر ہے اس اجازت کو لینے کے لیے میں نے کچھ پرائز بھی پے کی ہے تو جناب یہی بات کہ لائسنس اینڈ اونرشپ اس کو اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں سافٹ ویئر عموماً بیچی نہیں جاتی سافٹ ویئر عموماً لائسنس کی صورت میں آپ کو دی جاتی ہے آپ کو اس کی اونرشپ نہیں ملتی آپ کو صرف اجازت ملتی ہے کہ جناب ہاں اب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ تو تھی ایک موٹا سا example of software ownership اس کے بعض ویریشنز بھی ہیں آئیے اب ان ویریشنز کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کرتے ہیں اس کی عموماً تین ویریشن سمجھی جاتی ہیں یعنی عموماً جب آپ سافٹ ویئر لائسنس کی بات کرتے ہیں you talk about three types of license ایک تو آپ پروپرائٹری سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں عموماً یہ جو ونڈوز بیسڈ پی سیز ہیں ان پہ زیادہ تر جو سافٹ ویئر ہوتی ہے وہ پروپرائٹری لائسنس کے تحت آتی ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے which is the free software license عموماً جو لینکس بیسڈ پی سیز ہیں ان پہ جتنی بھی سافٹ ویئر ہوتی ہے that comes under that type of license ایک تیسری ٹائپ بھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں the shareware software license جو جو یہ جو دونوں لائسنس میں نے پہلے بتایا ان کے بیچ میں کہیں فال کرتی ہے یعنی دا shareware license lie somewhere between proprietary and freeware اور the free software license تو جناب یہ جو پروپرائٹری سافٹ ویئر لائسنس کی بات ہے وہ ایسے ہے کہ اس لائسنس کو آپ کو خریدنا پڑتا ہے یعنی پہلے آپ پیسے دیتے ہیں پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے یعنی آپ کو اجازت ملتی ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر کو یوز کر سکیں آپ کو اونرشپ نہیں ملتی so the ownership never gets transferred آپ کو صرف یوز کرنے کی اجازت ملتی ہے آن پیمنٹ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اجازت آپ کو ایز این انڈیویجل ملتی ہے آپ کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہوتی کہ یہ جو آپ کو لائسنس ملا ہے اس کی وجہ سے اب آپ اس کی بے شمار کاپیاں بنائیں سافٹ ویئر کی اور اپنے یاروں دوستوں عزیزوں رشتے داروں میں بانٹتے پھرے you are not allowed to do that in fact that is considered illegal you are legally barred from making unauthorized copies آپ نہیں بنا سکتے کاپیز دنیا میں زیادہ تر جو سافٹ ویئر آج کل یوز ہو رہی ہے وہ اسی پروپرائٹری لائسنسنگ اسکیم کے تحت ہی آتی ہے اگر آپ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ میکنٹاش کا آپریٹنگ سسٹم خریدنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک مائکروسافٹ کا آفس جو سافٹ ویئر پیکج ہے اس کو لینا چاہتے ہیں ڈوبی فوٹو شاپ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ناٹ این اینٹی وائرس آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ان سب سچویشنز میں you are dealing with what is call the proprietary software license that is you pay before you start using it اور جہاں تک اس پروپرائٹری لائسنس کا تعلق ہے اس کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں چار قسموں کی ہم یہاں بات کرتے ہیں پہلا تو ہے سنگل یوزر لائسنس کہ آپ کچھ پیسے دیتے ہیں اور آپ کو اجازت ملتی ہے کہ ہاں جناب بس اب آپ اسے اپنے کمپیوٹر پہ یوز کر سکتے ہیں دیٹس اٹ دوسرا جو ہے وہ ہے ملٹیپل یوزرس لائسنس کہ مثلا میری ایک چھوٹی سی کمپنی ہے میں کسی سافٹ ویئر کے پانچ لائسنس یا پانچ یوزرز کا لائسنس خرید لیتا ہوں تو اس کی مدد سے میں اسے پانچ کمپیوٹرز پہ انسٹال کر سکوں گا اور اسے پانچ لوگ یوز کر سکیں گے so that's a multiple user license اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنکرنٹ یوزرز لائسنس کہ میری کمپنی میں ہے تو ہزار آدمی لیکن میں صرف پانچ کنکرنٹ یوزرز کا لائسنس خریدتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی بھی پانچ آدمی کسی وقت یوز کر سکتے ہیں پانچ سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک وقت میں لیکن کوئی بھی پانچ آدمی اس کو یوز کر سکتے ہیں اکثر اوقات اگر آپ ڈیٹا بیس سافٹ ویئر خریدتے ہیں تو اس میں آپ کنکرنٹ یوزرس ٹائپ کا لائسنس خریدتے ہیں آخری قسم وہ کہلاتی ہے the site license for example ایک یونیورسٹی ہے جس میں بے شمار یوزرز ہیں تو وہ جا کے ایک اسپیشل ڈیل کرتی ہے سافٹ ویئر میکر سے کہ جناب ان سب یوزرز کے لیے آپ ہمیں بس ایک دفعہ ہی لائسنس دے دیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً پانچ ہزار لوگ ہیں اس کے مطابق وہ آپ کو ایک فی چارج کرتے ہیں اور آپ کو اس پوری سائٹ پہ اس پوری آرگنائزیشن میں اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے تو جناب property software four types of license ایک تو ہو گیا سنگل یوزر پھر ملٹی یوزر اور اس کے بعد کنکرنٹ ملٹی یوزر اور آخر میں سائٹ لائسنس اب ہم بات کرتے ہیں فری سافٹ ویئر لائسنس کی کو public domain software license بھی کہا جاتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے جی ہاں بالکل آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ ہوتا ویسے یہ ہے کہ جس آدمی نے وہ سافٹ ویئر یا جس آرگنائزیشن نے سافٹ ویئر بنائی ہوتی ہے ڈیولپ کی ہوتی ہے دے ریٹین دا اونرشپ ملکیت انہیں کی رہتی ہے لیکن they let you use it for free without any payment they let you use it عموماً یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فرام ویریس ویب سائٹس اس کی ایگزامپلس بے شمار ہے Linux operating system for example یا پھر ایک ورڈ پروسر جو میں گھر پہ اکثر یوز کرتا ہوں لیٹیک نیٹسکیپ نیویگیٹر جو ہے وہ بھی شاید اسی کیٹیگری میں آتا ہے اسی طرح مائکروسافٹ کا انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شاید آتا ہے that is you have to pay anything to use it it's free اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے لینکس بنایا جنہوں نے لیٹیک بنایا جنہوں نے نیویگیٹر یا انٹرنیٹ بنایا یہ کیوں آپ کو یہ ساری سافٹ ویئر مفت میں دے رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی انہوں نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا اتنی انرجی اسپینڈ کی اتنے ریسورس اسپینڈ کیے اور اس کے بعد کہتے ہیں آپ ایش کرو اٹس یورس ٹو یوز کیا وجہ ہے اس کی اس کے بارے میں آپ سوچیں اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کریں اور آپ کے ذہن میں جو جواب آئے ان کو میسج بورڈ پہ ضرور پوسٹ کریں نیکسٹ جناب ایک قسم ہے اسی فری سافٹ ویئر کی which is call open source software license اومن سافٹ ویئر جب آپ کو ملتی ہے وہ مشین لینگویج فارم میں ملتی ہے مشین لینگویج فارم میں اگر آپ کو ایک relatively complex piece of software ملتا ہے اس کو آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے اس کو چینج نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں وہ نہ صرف آپ کو مشین لینگویج فارم میں اپنی سافٹ ویئر دیتے ہیں اس کا کوڈ بھی آپ کو دے دیتے ہیں یعنی اس کا جو ہائی لیول لینگویج میں کوڈ لکھا جاتا ہے وہ بھی ساتھ ہی آپ کو مفت میں دے دیتے ہیں کہ جناب اس کا سورس بھی لیں اور دا ایکسپیکٹیشن اگر اس سورس میں آپ کو چینجز کرتے ہیں اپنی خاص ضروریات کے مطابق that's fine as well they allow you to do that باقی لائسنس میں ایسا نہیں ہوتا باقی لائسنس میں آپ سافٹ ویئر کو یوز تو کر سکتے ہیں اس کو چینج نہیں کر سکتے لیکن open source software license میں the author explicitly allows you to make changes جس میں چینجز کریں اپنی ضروریات کے مطابق دیٹس فائن وتھ اس سو یہ جو لائسنس ہے جس میں آپ سورس کوڈ بھی ساتھ ملتا ہے اور اس میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق چینجز کر سکتے ہیں اسے کہتے ہیں open source licensing Linux operating system is a good example of that sort of license آخری لائسنس جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے that is call the shareware software license اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سافٹ ویئر جو ہے جو عموماً مختلف ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آتھر کہتا ہے کہ جناب اسے یوز کریں آتھر یہ بھی کہتا ہے کہ if you are satisfied after using this piece of software تو مجھے کچھ پیسے بھجوا دیں دس ڈالر بھجوا دیں بیس بھجوا دیں پچاس ڈالر بھجوا دیں سو so, آپ کو شروع میں پیسے نہیں دینے پڑتے انفیکٹ اکثر اوقات گیونگ اوے دا منی یعنی پیئنگ دا فی از آپشنل تو اسے کہتے ہیں شیئر ویئر اس لائسنس میں اونرشپ آتھر کے ساتھ ہی رہتی ہے آتھر آپ کو مفت میں اپنی سافٹ ویئر تھوڑی دیر کے لیے یوز کرنے کی اجازت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ خوش ہو اس کو یوز کر کے تو مجھے تھوڑے سے پیسے آپ بھجوا دیجیے جیسے میں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر عموماً آپ ویب سے ہی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کی کئی ایگزامپلز ہیں مثلا میں ونزپ یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ ڈاؤن لوڈ ایکسیلریٹر بھی میں اکثر اوقات اپنے پی سی پہ یوز کرتا ہوں examples of shareware software licensed software سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیئر ویئر کی کیا وجہ ہے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً یہ شیئر ویئر جو ہے یہ انڈیویجولس نے ڈیولپ کی ہوتی ہے یا پھر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں نے ڈیولپ کی ہوتی ہے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اپنی سافٹ ویئر کو صحیح طریقے سے ایڈورٹائز کر سکیں یا پیسے نہیں ہوتے یا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس تو اگر وہ شروع سے ہی اپنے سافٹ ویئر کی کوئی پرائس رکھ دیں یعنی اس کے بغیر آپ سافٹ ویئر نہ یوز کر سکیں تو ہو سکتا ہے کوئی بھی اسے یوز نہ کریں تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو ایک فری ٹرائل ایک لحاظ سے دیں کہ آپ اسے دیکھیں آپ کو پسند آتی ہے تو مہربانی کریں اور ہمیں کچھ پیسے بھجوا دیں آپ ہماری مفت میں یہ سافٹ ویئر ٹرائی کریں اس کو دیکھیں آپ کو پسند آتی ہے یوزفل ہوتی ہے تو اسے بتیرے آپ یوز کرتے رہیں اور ہمیں کچھ پیسے بھجوا دیں تاکہ ہمارا بھی کام چلتا رہے ایک اور چیز جو آپ دیکھیں گے سافٹ ویئر میں that is call trialware trial trialware ware ware is similar to share but میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر آپ کو ملتی ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد unless you pay to the author unless you pay to the maker of the software وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے یعنی وہ ایک لحاظ سے سیلف ڈسٹریکٹ کر لیتی ہے اپنے آپ کو خود بخود تباہ کر دیتی ہے خود بخود وہ یوز لیس ہو جاتی ہے بعض سافٹ ویئر فار ایگزامپل وہ آپ کے پاس آتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے ایک مہینے تک آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد انلیس یو پے اس یہ یوزفل نہیں رہے گی تو ایک لحاظ سے وہ ایک مہینے کے بعد سیلف ڈسٹرکٹ کر جائے گی ایسی سافٹ ویئر بعض اوقات آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ ایک خط لکھ کے آتھر یا میکر کو کہ جناب اس کے سافٹ ویئر کو سی ڈی پہ ہمیں بھجوا دیں آپ اس طرح بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ ٹرائل ویئر کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ جو سافٹ ویئر کا میکر ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ٹرائی کر لیں اینی یعنی کسٹمر کو رسک کوئی نہیں ہے اس کو کچھ پیسے نہیں دینے پڑ رہے آپ ٹرائی کر لیں پسند آئے تو پیسے دیں اور اس کو مستقل یوز کرتے رہے ورنہ ٹھیک so that is trialware جناب آج کے لیکچر کو اب سمرائز کرتے ہیں ہم نے پہلے تو یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ انوائرمنٹ میں تو رول بڑا سادہ سا کہ یہ ہارڈ ویئر کو بتاتی ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے سافٹ ویئر کی ایک دو کلاسیفیکیشن بھی دیکھی ہم نے دیکھا کہ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کس طرح ڈفر کرتے ہیں ان میں کیا فرق ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ مختلف طرح کے لائسنسز جو ہیں سافٹ ویئر کے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کی کیا وجہ ہوتی ہے اور ہم فیوچر کے لیکچرز میں جو آج ہم نے بعض ٹاپکس دیکھے ہیں ان کے بارے میں خاصی ڈسکشن کریں گے فار ایگزامپل آج ہم نے آپریٹنگ سسٹم کی بات کی تو next lecture is about operating system آج ہم نے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بات کی تو اس سے اگلا لیکچر جو ہے وہ صرف اپلیکیشن سافٹ ویئر کے معاملے میں ہے ہم نے اپلیکیشن سافٹ ویئر میں پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کو دیکھا تو we are going to have four separate lectures on productivity software ہمارا ایک پروگرام لینگویجز کا بھی لیکچر ہوگا جس میں ہم ان ٹرانسلیٹرز کی بات کریں گے اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا ایک فل فلیج لیکچر ہے اس کے علاوہ جو ہماری ویب ڈیولپمنٹ کی اسٹریم چل رہی ہے وہ ساری کی ساری بھی سافٹ ویئر کے بارے میں ہی ہے so software is a very important part of this course اور فیوچر میں بہت سارے بی سی لیکچر ایسے ہوں گے جس میں ہم اسی سبجیکٹ کے بارے میں مزید باتیں کریں گے تو جیسے میں نے بتایا اگلا لیکچر جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ہے ہم دیکھیں گے آپریٹنگ سسٹم کا رول کیا ہے ان ان کی کی فنکشنالٹیز کیا ہے اس کے کی کمپوننٹس کیا ہیں اور یہ کہ مختلف طرح کے آپریٹنگ سسٹمز کون کون سے ہیں تو جناب نیکسٹ لیکچر تک خدا حافظ